ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم مدینے آئے تو میرے پاس کچھ عورتیں آئیں جبکہ میں ایک جھولے پر کھیل رہی تھی اور میرے بال کانوں سے نیچے اتر رہے تھے تو وہ مجھے لے گئیں اور مجھے تیار کیا بنایا سوارا پھر وہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رخصتی ہوئی تو میری عمر نو سال تھی سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار نو سو پینتیس